نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ احرام باندھنے والے کیسے کپڑے پہنے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے جواب دیا نہ قمیض پہنو نہ امامہ نہ شلوار نہ کوٹ یعنی ٹوپی جوڑا لبادہ اور نہ موزے پہنو سوائے اس کے جسے جوتے میسر نہ ہوں وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ لے اور ایسا کپڑا نہ پہنو جسے کچھ بھی زعفران یا ورس یعنی زرد چولا لگا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکانوے